اور اس نے ان تین شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے